الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم همزه ونفخه ونفثه بسم الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا محترم مولانا صاحب اس مسجد کے امام اور خطیب اور جملہ حاضرین اور سامعین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ لائے ہیں کتاب المغازی میں ایک خاتون ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنگ بدر کے فوراً بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی ام حارثہ خاتون تھیں اور ان کا بیٹا حارثہ جنگ بدر میں شہید ہو چکا تھا اب یہ خاتون دنیا میں اکیلی رہ گئی نہ اس کا والد تھا نہ اس کا بھائی تھا نہ اس کا شوہر تھا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ شہید ہو چکا تو وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کر ایک سوال کیا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس خاتون نے کہا تعریف منظر تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ حارثہ کا مجھ سے کیا تعلق تھا تعلق یہ تھا کہ وہ اکلوتا بیٹا تھا جو اپنی والدہ کی خدمت کرتا تھا اسے کھلانا پلانا اس کی صفائی یہ سارے کام انجام دیتا تھا اور اس عورت کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا نہ والد تھا نہ بیٹا نہ شوہر نہ بھائی نہ کوئی بہن اکیلی دنیا میں رہ گئی کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ بیٹا شہید ہو چکا جنگ بدر میں میرا سوال یہ ہے کہ ان کا نفل جنت تھی و احتسب سے ہو اگر اللہ نے میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی اور اس کو جنت حاصل ہو چکی پھر میں صبر کر لوں گی پھر میری بے قراری ختم ہو جائے گی اور جو میری ایک ممتا ہے اسے چین آ جائے گا وہ ان کا نا اخرا اور اگر معاملہ دوسرا ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو قبول نہیں کیا اس کی قربانی عند اللہ قابل قبول قرار نہیں پائی اللہ تعالیٰ کے یہاں اسے پذیرائی حاصل نہیں ہوئی اور وہ جنت حاصل نہیں کر سکا تو پھر ترا ماں اسنا پھر میں صبر نہیں کر سکوں گی پھر یہ سارے جو صبر و قرار کے بندھن ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے اور ایسا رہوں گی ایسا ایک آہو فغاں کروں گی کہ دنیا دیکھے گی یہ اس خاتون کی بات تھی جو اس نے علیہ اسلام سے عرض کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس فرمایا ابا حبل تھے حارثہ کہ کیا تم بہکی بہکی باتیں کر رہی تمہارا دماغ ٹھکانے ہے ایک ایسا شخص جو جنگ بدر کا شہید ہے اس کے بارے میں پوچھ رہی ہو کہ وہ جنت میں گیا یا نہیں گیا جنت ان واحد تن ہی کیا ایک ہی جنت ہے ان نہ ل جناند جنتیں بہت سی ہیں وہ ان نبنا کی لصاب الفردوس الحد اور تیرے بیٹے کو اللہ تعالی نے جنت الفردوس کا داخلہ دے دی جنت الفردوس ایک ایسی جنت ہے جو سب سے اعلی اور اونچی نبیر السلام کا فرمان ہے اذا سألتم اللہ فص الفردوس اللہ تعالی سے جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو فن ہے آد الجن و اوسط اس لیے کہ یہ سب سے بہترین جنت اور سب سے اونچی فوقہ عرش الرحمن کل جب قیامت قائم ہوگی تو جنت الفردوس کا چھت جو ہے وہ رحمان کا عرش ہوگا جنت کی ساری نہریں اسی جنت سے فردوس سے جاری ہوتی تو فرمایا کہ تیرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دی یہ چھوٹا سا واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کیا اب اس واقعے سے کچھ اسباق کچھ دروس حاصل ہوتے ہیں وہ کچھ اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک صحابہ کرام کی سوچ ان کا سوچنے کا انداز کیا تھا ہمارا سوچنے کا انداز کیا ہے بڑا فرق ہے ہم عمل کو دیکھتے ہیں کہ عمل کیسا جا رہا ہے تاکہ دنیا دیکھے واہ واہ کرے ہمارے نام کا ڈنکا بجے لوگ ہماری تعریفیں کریں یہ ہمارا متمع نظر ہوتا ہے جو بھی عمل کرتے کہ دنیا دیکھے عمل کو خوب سجا کر پیش کرو تاکہ دنیا میں شہرت ہو یہ ریاکاری کی سوچ صحابہ کرام کی سوچ کیا تھی کہ یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے یا نہیں بڑا فرق ہے ایک فقہ ظاہری عمل کی ہے اور ایک فقہ اس عمل کی نیت کی ہے ہماری توجہ نیت کی طرف نہیں ہے کیونکہ نیت کون جانتے کون دیکھتے بس عمل کو سجا کر پیش کرو دنیا تعریفوں کے ڈونگرے برسائے واہ واہ کرے شاباشی دے اور جناب نام وری ہو نام پھیل جائے دھوم مچ جائے یہ ہماری سوچ اور فکر صحابہ کی سوچ یہ نہیں تھی ان کی سوچ کیا تھی کہ جو عمل کر رہے ہیں عند اللہ قابل قبول ہیں یا نہیں تبھی تو ام حارثہ نے کیا پوچھا حالانکہ اس کا بیٹا جنگ بدر کا شہید اسلام کا پہلا مارکا جس کے قائد کون تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کا دشمن کون تھا ابو جہل اس امت کا فرعون اور یہ دن یوم الفرقان قرار پایا اس عظیم مارکے میں ایک شخص شہید ہو رہا ہے لیکن سوچ کا انداز کیا ہے کہ اللہ نے یہ نیکی قبول کی یا نہیں کی ہم یہ نہیں سوچتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیکی جناب خوبصورت ہے حج کرنے جائیں تو دس لاکھ کا پیکج دنیا اشارے کرے جناب دس لاکھ روپے خرچ کیے قربانی کرے تو جناب دس لاکھ کا جانور جناب اخبار میں فوٹو چھپے دنیا اس کو دیکھنے آئے واہ واہ ہو دنیا تعریفیں کرے یہ ہماری سوچ کا محور اللہ کے بندو یہ ریاکاری ریاکاری اگر دل میں آ جائے تو وہ عمل قابل قبول نہیں یہ نقطہ ذہن میں بٹھا لو وہ نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی قیمت کے مستحق نہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ان اناسم من امت یہ اتون یوم القیام بے اعمال ان کا امسال تہامہ میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن نیکیاں لائیں گے جن کا حجم اور وزن تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا میری امت کے کچھ لوگ نیکیاں لائیں گے بڑی وزنی بڑی بھاری ان کا حجم تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوگا لیکن یج اللہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا اور ضائع کر دے گا وہ نیکیاں جو سامنے پڑی ہیں پہاڑوں کے برابر کبھی آپ نے شمالی علاقوں میں پہاڑی سلسلہ دیکھا ہو ایک پہاڑ پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اس طرح ان کی نیکیاں پڑی ہوں پہاڑوں کے برابر ایک نیکی دوسری تیسری پھیلی ہوئی اللہ رب العزت ان ساری نیکیوں کو ذرے بنا کر بکھیر دے کوئی نیکی کام نہ آئی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی صحابہ نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل معاملہ اس بندے کا یہ تھا کہ جب یہ باہر نکلتا لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے تو بڑا پارسا بن کر نکلتا جیسے دنیا کا سب سے بڑا متقی بڑا پارسا لیکن کانو ادا خلوب محارم ملنا انتہا ہے جب یہ تنہا ہوتا تو ایک ایک کر کے اللہ کی حدوں کو پامال کرتا اور گناہ کرتا لوگوں کو دکھانے کے لیے پارسائی پارسائی کا روپ اور تنہائی میں اللہ کو دکھانے کے لیے ایک سے ایک گنا گنا ہو رہا وہ اس کا ظاہر ہے یہ اس کا باطن چاہیے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا اچھے سے اچھا دکھاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے لیکن نہیں دنیا کے سامنے جاتے بڑے پار صاحب ان فرشتہ صورت کہ لوگوں کی تعریفیں حاصل ہو لوگوں کی شاباشیں حاصل ہو لیکن تنہائی میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایک حد کو پامال کرتے گناہ کرتے معصیتوں کا ارتکاب کرتے تو وہ نیکیاں جو پہاڑوں کے برابر سامنے پڑی ہیں اللہ ان نیکیوں کو کیا کرے یہ نیکیاں تو دنیا کو دکھانے کے لیے تھی اللہ کو دکھانے کے لیے ہوتی تو اس کی تنہائی بھی تقوا کے ساتھ ہوتی پرہیزگاری کے ساتھ ہوتی اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہوتی یہ اس کے دو رخ تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ تھا اور اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ اور تھا ساری نیکیاں برباد ہو گئی تو جو ہماری جو سوچ کا محور ہے یہ غلط ہے بس عمل کو دیکھو عمل کو سنوارو تاکہ دنیا تعریفیں کرے دنیا واہ واہ کرے باقی یہ نیت یہ کون دیکھ رہے نیت میں جو مرضی ہو نہیں ایک عمل اور ایک عمل کی نیت دونوں کے اپنے اپنے احکام اور دونوں ضروری دیکھ ام حارثہ یہ خاتون یہ عورت امت کو کیا سبق دے گی نبی علیہ السلام سے کیا سوال ہو کہ مار کا بدر کا شہید ہم تو دو چھرے برسا دیں تو مجاہد اول بن جاتے یہ اور وہ اور وہ اور وہ جناب کسیدے اور نظمیں اور نعتیں مار کا بدر کا شہید یہ مار کا بدر جو ہے کیونکہ معمولی مار کا نہیں تھا نبی اسلام صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے تھے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ایر قریش کو لوٹنے کے لیے جو شام سے آ رہا تھا تجارتی سامان لے کر اسے لوٹیں گے بیت الوال مضبوط ہوگا ہر بھی تیاریاں کریں گے مگر وہ ایر قریش نکل گیا اور مکہ سے نفیر قریش آ گیا ایر قریش ایر بولتے ہیں تجارتی قافلے کو اور نفیر بولتے ہیں جنگی قافلے کو وہ ایر نکل گیا اور نفیر سے سامنا ہو گیا اچانک بغیر کسی تیاری کے بغیر کسی میعاد کے اور قربان جائیں صحابہ کی استقامت پر خوب لڑے خوب جو ہے وہ استقامت دکھائی اور پھر شہید ہوئے کئی صحابے ان میں ایک حارثہ بھی اتنی بڑی نیکی مگر والدہ کی سوچ دیکھو کہ اللہ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا یہاں کیا درس مل رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے عمل کو سنواریں لیکن عمل سے پہلے نیت کو سنواریں نیت کا معاملہ عمل سے مقدم ہے پہلے یہ نیت کی اصلاح یہ تین موقعوں پر کیجیے ایک عمل سے پہلے آپ کمرے سے نکلے کہاں جا رہے ہیں مسجد جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں نماز پڑھنے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تاکہ دنیا دیکھے نہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے یہ نیت عمل سے قبل عمل کے دوران بھی نیت نیت کی حفاظت اخلاص کے ساتھ کہ اللہ راضی ہو جائے یعنی کہ عمل کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں فلاں دیکھ رہے ہیں فلاں دیکھ رہے ہیں عمل کو سنوار لو نہیں صرف اللہ دیکھ رہے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کی رضا چاہیے اللہ تعالی کی رضا چاہیے آپ کو ہفت اقلیم کی بادشاہت مل جائے اگر اللہ نہیں ملا کچھ بھی نہیں آپ مسکین ہیں ترس کھائے جانے کے ہیں اگر آپ فقیر ہیں کلاش ہیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے تو سب کچھ آپ کے پاس آپ بادشاہوں سے افضل تو ایک ہے نیت کی اصلاح عمل سے قبل دوسرا نیت کی اصلاح عمل کے دوران تیسرا نیت کی اصلاح عمل کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ عمل کرنے کے بعد جائیں اور جا کے ڈھینگے مارنا شروع کر دیں ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا نہیں تا حیات اس عمل کے چوکی دار بن جاؤ اس کا پہرا دو شیطان وار کرتا ہے آپ اس عمل کے چوکی دار بنے کہ کبھی ریاکاری کی نیت سے اس عمل کو بیان بھی نہیں کرنا اپنے تک محدود رکھو یہ اخلاص اور ام ہارسا نے یہی درس یہی پیغام قوم تک پہنچایا بیٹے کی نیکی بہت بڑی تھی اور نبی علیہ السلام سے کیا سوال کر رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا شہید ہو گیا اور میری خدمت کرتا تھا حدیث میں تھا کہنا بار ام ہی اپنی ماں کا فرما بردار تھا اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اس کی اسی نیکی کو شمار کیا فرمایا کہ میں نے جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی غور کیا تو وہ ہارسا کی آواز تھی ہارسا جنت میں قرآن پڑھ رہا کون ہارسا جنگ بدر کا شہید مگر اللہ کے پیغمبر نے اس موقع پر اس کی کس نیکی کا ذکر کیا فرمایا کہ کدا لکل برو کدا لکل برو کدا لکھل برو تین بار فرمایا کہ ماں کی خدمت کا یہی سلا ہے یہ شہادت کا مقام ہے لیکن ماں کی خدمت کا درجہ فرمایا کہ ماں کی خدمت کا یہ سلا ہے تین بار فرمایا ماں کی خدمت کا یہ سلا ہے اور یہ ماں کی خدمت ایک عظیم مقام اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اگر ماں زندہ ہے تو خدمت کرنے کی توفیق دے ماں اگر فوت ہو گئی تو پھر بھی خدمت باقی ہے اور وہ دعا صدقہ جاری ہے اپنی والدہ کے نام تاکہ ان کا مقام اور اونچا ہو ان کے دراجات اور اونچے ہوں مکہ مکرمہ مسجد حرام میں ایک شخص گھوم رہا ہے اور اس کی کمر کے ساتھ ایک کٹڑی بندی ہوئی ہے دیکھا کہ ایک مجلس قائم ہے درس کی لوگ بیٹھے ہیں اور ایک محدث درس دے رہا ہے اس نے پوچھا منل محدث یہ محدث کون ہے لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوا عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ وہاں بیٹھ گیا آہستہ آہستہ قریب آ گیا اور جب مجلس ختم ہوئی تو اس نے آ کر اپنا ایک سوال کیا کہا کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گٹھڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سامان نہیں ہے اس میں میری والدہ اپنی والدہ کو اٹھائے پھر رہا ہوں اور میں خوراسان سے آیا ہوں خوراسان یہ آج کا آپ کا کابل افغانستان اس دور میں یہ سارے علاقے خوراسان کے علاقے تھے ایران سے لے کر افغانستان کابل اور جناب بخارا روس یہ سب خوراسان تھے خوراسان سے پیدل آیا ہوں اپنی والدہ کو اٹھا کر رستے پر کھلایا پلایا خدمت کی صفائی کی اور پیدل حج کیے اور اپنی والدہ کو کرایا اپنی پشت پر لاد کر اور اب میں پیدل لوٹوں گا اپنے گھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے اپنی ماں کا حق خدمت ادا کر دیا حق کے خدمت ادا ہو گیا جناب عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ نہیں تمہاری ولادت کے وقت جو تمہاری والدہ کی آہیں تھیں ان میں سے ایک آہ کا حق بھی ادا نہیں ہوا ایک آہ کا حق ادا نہیں ہوا یہ ماں کا مقام اور یہ حارثہ کانا پار میں ہی ماں بخاری یہ حدیث لائے اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ فلا دیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام کو جنت سے ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی اور آپ نے خبر دی کہ یہ ہارسا کی آواز اور کدا لے کل رو کدا لے کل رو ماں کی خدمت کا یہی سلا یہ خدمت بڑا اونچا مقام تھوڑی سی بات دور نکل گئی تو اس حدیث میں اس واقعی میں جو پیغام دیا ہے ام حارثہ نے وہ یہ ہے کہ نیکی کرو لیکن اصل فکر یہ کرو کہ نیکی محفوظ رہے اللہ کے ہاں قابل قبول رہے نیکی ضائع نہ ہو برباد نہ ہو اب یہ ام حارثہ نبی اسلام کے پاس آئی اپنے بیٹے کی قربانی کا ذکر کیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو قبول کیا یا نہیں کیا آپ نے خبر دی کہ قبول کر لیا تمہارا بیٹا جنت ہی خبر دے دی اب ہمیں یہ خبر کون دے گا اللہ کے پیارے بھی ہم پر جا چکے ہمیں یہ خبر کون دے گا آپ صرف صحابہ کے رسول نہیں تھے ہمارے بھی رسول اور قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے رسول ہمیں کون خبر دے گا ہماری یہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہم حج کرنے گئے قبول ہوا یا نہیں ہوا جہاد کر رہے ہیں قبول ہو رہے یا نہیں ہو رہا زکاتیں دے رہے ہیں صدقات دے رہے ہیں یہ قبول ہو رہے نہیں ہو رہے ہمیں کون بتائے گا تو عرض ہے ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر بتا چکے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بتا چکے کہ قبول عمل کی بنیادیں کیا ہیں وہاں تو ام ہارسا کو آپ نے بتا دیا کہ تمہارا بیٹا مقبول ہے قابل قبول ہے جنتی ہمیں کون بتائے گا تو سنیے کتاب و سنت نے قرآن و حدیث نے ہمیں قبول عمل کی دو بنیادیں دیں کسی کا عمل وہ زید ہو امر ہو بکر مرد ہو یا عورت بوڑھا ہو یا نوجوان مقیم ہو مسافر ہو صحت مند ہو مریض ہو کوئی بھی عربی ہو اجمی ہو گورا ہو کالا ہو کسی کا عمل کسی کی نیکی اند اللہ قابل قبول ہو سکتی ہے دو شرطوں کے ساتھ اب یہ پیغام پوری امت کے لیے وہ پیغام ام ہارسا کے لیے تھا کہ تیرا بیٹا جنتی اب یہ پیغام پوری امت کے لیے ہر شخص کا عمل قابل قبول ہو سکتا ہے دو شرطوں کے ساتھ اگر وہ موجود ہیں تو نیکی قابل قبول اور اگر ان میں سے ایک شرط بھی ختم ہو گئی تو تمہاری نیکی قبول نہیں ہوگی پھر ٹکرے مارتے رہو ریاستیں کرتے رہو عبادتیں کرتے رہو اللہ تعالیٰ کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا یہ سورہ کہف کی جو آخری آیت ہم نے شروع میں پڑھی اس میں یہی در سے یہی پیغام فمن خان لقاء ربی فلیام امر عمل والے ہے ولاوش بے عبادت ربی عہدہ جس شخص کو اپنے رب کی ملاقات کا انتظار اور وہ چاہتا ہے دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ملاقات حاصل ہو جائے اس سے مراد جنت کا داخلہ اس ملاقات سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدار جو قیامت کے دن اہل جنت کو حاصل ہوگا سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ دیدار جنت میں ہوگا روزانہ دو بار ہوگا ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ دیدار عطا فرما دے اور آپ سب کو عطا فرما دے دن میں دو بار ہوا کرے گا روزانہ جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے فارغ ہوں گے تو ان کے چہرے کا نور اور بڑھ جائے گا روزانہ یہ نور بڑھتا جائے گا حسن بڑھتا جائے گا یہ عظیم و شان نعمت تو جو شخص یہ دیدار چاہتا ہے معنی جنت کا داخلہ چاہتا ہے دو شرط فلیہ عمل عمل صالح ہے وہ عمل صالح کرے عمل صالح ولا شرک بھی عبادت ربی عہد اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے کسی کو شریک مقرر نہ کرے عمل صالح سے کیا مراد ہے اور شریک مقرر نہ کرنے سے کیا مراد عمل صالح سے مراد نیک عمل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نیک عمل کی تعریف کیجیے وہ تعریف کیا کریں گے آپ عمل صالح ہر وہ عمل ہے جو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کا عمل نیک نہیں ہے تو دنیا میں کسی مائی کے لال کا عمل نیک نہیں ہو سکتا ایک ہی شخصیت ہے جس کا ہر عمل نیک ہے اور اللہ تعالی نے اسی شخصیت کو ہم سب کے لیے اس میں حسنا قرار دی لقت خان رقم فی رسول اللہ اس وقت تم سب کے لیے رسول اللہ جو ہیں وہ نمونہ ہے آئیڈیل مثال ہر شہر میں عبادت میں عقیدے میں تجارت میں معاشرت میں شادی بیاہ میں غمی خوشی میں اخلاقیات میں سیاسیات میں ہر چیز میں وہ رسول جو ہے تمہارے لیے نمونہ مثال آئیڈیل یہ نیک عمل آپ نے پوری زندگی جو عمل کیے وہ سب کے سب نیک عمل ان سارے اعمال کے ساتھ اللہ تعالی نے مصطفیٰ علیہ والسلام کو نمونہ اور مثال مقرر کیا بلکہ ایک مقام پر صاف فرمایا یا الذین امن عصی اللہ وسیع الرسول ولا تم سے لو ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کر لو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو بات ہو رہی ہے اعمال کی حفاظت کی اور اعمال کی بربادی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو گے تمہارے عمل پسندیدہ ہوں گے قابل قبول ہوں گے محفوظ ہوں گے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں پھر کس کی ہے جس کی مرضی ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے اس اطاعت سے گریز کر کے آپ جس کا چاہے دامن سامنے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اس نے چن کر ایک شخصیت کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا اور وہ محمد الرسول اللہ سے اس نمونے کی پیروی ضروری یہ ایک فیکٹری بہت بڑی میرا خیال سیمپل کا میں نے آپ سب جانتے ہو مثلا آرڈر آ کے کپڑے کا جناب یہ دس ہزار تھان ہمیں چاہیے رنگ یہ ہو ڈیزائن یہ ہو کوالٹی یہ ہو یہ ہمارا سیمپل سیمپل آپ نے رکھ لیا اب آرڈر تیار ہو رہے آپ نے رنگ تبدیل کر دی مانا جو نمونہ دیا گیا تھا جو سیمپل دیا گیا تھا اس کی پیروی نہیں کی رنگ تبدیل کر دیا کوالٹی تبدیل کر دی اس کے جو اجزائے ترکیب وہ آپ نے بدل دی تو پھر یہ آرڈر کینسل ہو جاتا ہے جناب سنبھالو اپنا مال ہم نہیں لیں گے حالانکہ یہ دنیا کی چنٹکوں کی تجارت اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ تجارت کر رہے یا ایو الذین آمن حل عدالکم اللہ تجارت تم جی میرا عذاب علی ایمان والو آؤ ایک تجارت کر لو میرے ساتھ اس تجارت کا فائدہ کیا ہے وہ تجارت تمہیں عذاب علیم سے بچائے گی میرے دردناک عذاب سے بچائے گی یہ اس تجارت کا فائدہ جو دنیا کی تجارتیں وہ آپ کا پیٹ بھرنے کے لیے بچوں کو پالنے کے لیے یہ تجارت جنت کو حاصل کرنے کے لیے جہنم سے بچاؤ کے لیے یہ تجارت اس تجارت کے عبض اللہ تعالیٰ نے ایک سیمپل ہمیں دیا یہ سیمپل آپ کے یہاں چلتے ہیں جناب یہ سیمپل اتنے پیس بنا دیے اللہ تعالیٰ نے اس اخروی تجارت کے عبض ہمیں ایک سیمپل دیا اور وہ سیمپل حبیب کی بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری عبادت کیسی ہو جیسی اس سیمپل کی تمہاری تجارت کیسی ہو جیسی اس کی تمہارا جہاد تمہارے فرائض تمہارے نوافل تمہارے صدقات تمہارے روزے تمہارا حج تمہارے عمر کیسے ہوں جیسے اس کے کوئی فرق نہ ہو اگر دنیا کی تجارتیں سیمپل کی پیروی نہ کرنے پر ناکام ہو سکتی ہیں تو تجارت و آخرت کی جنت کی لمودی اور سعود فل جن خیر من دنیا و معافی جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی اتنی قیمتی تجارت اس سیمپل کے بغیر کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے جو سیمپل اللہ نے ہمیں دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ بات قابل غور لہذا جو قبول عمل کی دو شرطیں ہیں ان میں سے یہ پہلی شرط ہے کہ آپ کا پورا عمل اول سے آخر تک مطابق ہو کس کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے عمل کے سلو کمار نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے یہ سیمپل خزو انی مناسب کا کو لال عامی هذا لوگو شاید میرا یہ آخری حج ہو اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو اور نہیں ہوئی آپ چند ماہ کے بعد فوت ہو گئے تھے مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو آپ اونٹنی پر سوار ہو کر مناسب حج ادا کرے بلندی پر تاکہ سارے صحابہ آپ کو دیکھیں اور طریقہ حج آپ سے سیکھیں ایک بار امام الانبیاء نے ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھی تاکہ دور دور تک سارے صاحبہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور میری نماز کی پیروی کریں اور آپ ہی کا فرمان من عامل احمد لئی علیہ امرون وہ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو اس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہ ہو ہماری مطابقت سے وہ عمل خالی ہو تو وہ مردود ہے وہ قابل قبول نہیں تو اللہ کے بندو یہ قبول عمل کی ایک شرط ہے یہ دین جذبات کا نام نہیں ہے یہ ذاتی طلب کا نام نہیں ہے بعض لوگ جذباتی باتیں کرتے جو طلب اچھی ہو عمل جیسا مردی لو فلاں بندہ مسجد تو جا رہا ہے نا ٹھیک ہے کتنے لوگ ہیں جو مسجد کا رخ نہیں کرتے نہیں مسجد جا رہا ہے تو کیا کر رہے نماز کس طریقے سے ادا کر رہا ہے دین اسلام میں جو عمل کی جو ایک فقہ ہے یا عمل کا فلسفہ ہے وہ وہ جزوی اعتبار سے جزوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ صرف نماز نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ کیسے کھڑا ہے سجدہ کیسے کیا رکوع کیسے کیا تشہد کیسے کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھے گا جزیات کے ساتھ اس قدر یہ کڑا معاملہ آپ حج کرنے جائیں جناب حاجی بن گئے یہ کافی نہیں ہے آپ کے حج کے ایک ایک عمل کو نوٹ کیا جائے گا اس نے طواف کیسے کیا صفا مروہ کی سڑی کیسے کی مزلفہ میں کیا کیا عرفات میں کیا کیا مینا میں کیا کیا کینکریاں کس طرح ماری قربانی کیسے اور جناب حجامت کیسے کروائی ایک ایک چیز دیکھیے ہر چیز پر رنگ ہے یا نہیں کس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رنگ ہوگا تو وہ قابل قبول ہوگا وہ رنگ نہیں ہے آپ جتنا خوبصورت عمل کر لیں وہ قابل قبول نہیں امام تبرانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ چھوٹا سا نقل کیا ایک صحابی اقبا بن عامر ان کی بہن کا جب علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو تمام مرد عورتیں حج کے لیے تیار ہو گئی بن عامر کی بہن بھی تیار ہو گئی اور اس نے روانگی سے قبل تین باتیں طے کر لی تین باتیں ایک یہ کہ میں یہ پورا سفر پیدل چلوں گی حالانکہ سواری موجود پیدل چلوں دوسری بات یہ کہ ننگے پاؤں چلوں گی حالانکہ جوتا موجود تیسری بات یہ کہ ننگے سر چلوں گی پیدل کیوں تاکہ زیادہ تکلیف ہو اور زیادہ تکلیف پر زیادہ اجر ملے گا ننگے پاؤں کیوں تاکہ رستے میں کانٹے چبھیں ٹھوکرے لگیں پاؤں زخمی ہو جائیں تکلیف زیادہ ہو تاکہ زیادہ ثواب ملے اور ننگے سر کیوں کیونکہ سر ڈھانپنا اس دور میں شرف کی علامت تھا اس دور میں ایک شریف عورت کی نشانی سر کو ڈھانپنا تھا آج یہ قدریں الٹ چکی ہیں چنانچہ انہوں نے سوچا کہ میں سر کھلا رکھوں تاکہ اللہ کے سامنے تزل لو ایک ذلت کو اپنا کے جاؤ یہ ان کی سوچ تھی اقبا بن عامر نے ان کی بات سن لی اور کہا کہ میری بہن تم نے یہ عزم کر لیا نبی اسلام موجود ہے ان سے پہلے پوچھ تو لیا جائے طلب اچھی زیادہ ثواب ملے لیکن دین طلب کا نام نہیں طلب ہو لیکن طلب کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع بھی ہے اخبا اللہ کے پیغمبر چلے گئے کہ میری بہن نے یہ نیتیں کر لی یہ نیتیں کر لی فرمایا کہ اپنی بہن کو بتا دو کہ اللہ رب العزت تمہارے ان تینوں ارادوں سے ناراض ہو چکا ہے تم کیا سمجھتی ہو زیادہ ثواب کمانا چاہتی ہو زیادہ ثواب کمانا تمہاری مرضی پر نہیں اللہ کے پیغمبر کی پیروی پر اپنی بہن کو بتا دو اور اس کو کہہ دو برا فلتر کا سواری پر بیٹھے جوتے پہن بل تخت میرے اور اپنے سر کو ڈھانپے اس سے کیا ثابت ہوا کہ نیکی کا محور جو ہے وہ انسان کی ذاتی پسند ذاتی میلان ذاتی خواہش ذاتی ارادہ نہیں ہے نیکی کا محور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے اس واقعے کا درس اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع ہے کوئی ایسی کلفت دین قبول نہیں کرتا جس پر اللہ کے پیغمبر کی مہر نہ ہو ہم کہتے ہیں جناب فلاں شخص نے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پتہ نہیں کتنے سال تک پڑے کیوں اس تکلیف کی ضرورت امام الانبیاء نے کبھی ایک پاؤں پر نماز پڑھی اور ایک فقی سوال ہے جس شخص کے دو پاؤں سلامت ہوں وہ ایک پاؤں پر نماز پڑھے وہ نماز ہو جائے گی کبھی اللہ کے پیغمبر نے پڑھی جناب فلاں شخص نے چالیس سال کنویں میں الٹا لٹا کر عبادت کی کیوں اللہ کے پیغمبر نے کبھی یہ کام کیا کیا تم نیکی کے اعتبار سے نبی علیہ السلام سے بڑھ جانا چاہتے ہو نہیں طلب کچھ نہیں طلب کی ضرورت ہے مگر یہ طلب اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے دائرے میں اتباع کے دائرے ہر وہ تکلیف جو آپ برداشت کریں گے اس تکلیف پر اگر اللہ کے پیغمبر کی مہر ہے تو وہ قابل قبول آپ کی ذاتی پسند ہے تو وہ قابل قبول نہیں کیونکہ دین ہمارے گھر کی لونڈی نہیں ہے جس طرح چاہے اپنا لو جس طرح چاہے پھیر دو کیسے چاہے بنا لو یہ دین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس اس کو اسی طرح نافذ کرنا ہے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور اس کی اتباع کرنی جیسے امام الانبیاء کی تعلیمات تو یہ ایک پہلی بنیاد قبول عمل کی کہ وہ عمل سراسر حبیب مصطفیٰ حبیب کبریا محمد رسول علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق دوسری شرط جو ہے وہ اخلاص کی جس کی بات کچھ ہو چکی اخلاص نیت کہ یہ عمل خالص ہے کس کے لیے اللہ رب العزت کے لیے ریا کاری نہیں دکھاوا نہیں نمود و نمائش نہیں دنیا کی واہ واہ مقصود نہیں دنیا کی شہرت نہیں چاہیے تشہیر نہیں چاہیے بلکہ عمل خالص ہے اللہ کی رضا کے لیے تب وہ عمل قابل قبول ہوگا تب اللہ رب العزت اس نیکی کو قبول کرے گا ورنہ قیامت کا ایک منظر دیکھ لیجیے ایک طرف ایک جماعت کھڑی اپنی نیکیاں لے کر بڑی بڑی نیکیاں پہاڑوں جیسی اور وہ خوش ہیں ہم کامیاب ہیں ہمارے پاس بے تحاشا کی ان کا حساب و کتاب نہیں ہو رہا بالآخر اللہ تعالی کی طرف سے ان کے لیے ندا آئے گی پکار آئے گی کن لفظوں کے ساتھ ایو حل مراؤن ایو حل مراؤن اے ریا کارو مجھے نیکیاں لے کر کھڑے اللہ ان کو پکارے گا ایو حل مراؤن اے ریا کارو ان دو رو من رائی تم جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ نیکیاں کی ان کے پاس چلے جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ تم نے نیکیاں کی ہیں میرے لیے نہیں کسی اور کو دکھانے کے لیے دنیا کے چودھریوں کو وڈیروں کو دنیا کے مالداروں کو ان کو دکھانے کے لیے اپنے کارنامے بیان کرتے تھے وہاں چلے جاؤ کچھ ملتا ہے تو لے لو لئی ان دیر عمل کم من منشئی تمہارے اس عمل کا میرے پاس کوئی سلا نہیں کوئی جزا نہیں کوئی بدلہ نہیں میں تو اس عمل کا بدلہ دوں گا جو میرے لیے کیا گیا کیونکہ یہ عمل میرے لیے نہیں دنیا کے لیے کیا گیا جن کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کام کیے ان کے پاس چلے جاؤ کچھ ملتا ہے تو لے لو یہ دوسری بنیاد ہے قبور عمل کی ایک وہ عمل مطابق ہو علیہ اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے دوسرا وہ عمل جو ہے اخلاص کے ساتھ لہذا جو بھی نیکیاں انجام دی جائیں انہیں ان دو شرائط پر پرکھو میں نے عرض کیا نا کہ یہ دین قیامت تک کے لیے نبی علیہ السلام نے ام حارثہ کو بتا دیا کہ تیرا بیٹا جنتی ہمیں کون بتائے گا کہ ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی نمازیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی یہ فرائض اور نوافل قبول ہو رہے نہیں ہو رہے یہ صدقے اور زکاتیں قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہمیں کون بتائے ہمیں شریعت نے بتا دیا اور قیامت تک انسانوں کو بتا دیا ہر عمل کو ان دو باتوں پر پرکھو گھر سے نکلو کہاں جا رہے ہو نماز پڑھ آپ کے ذہن میں نماز کا کیا طریقہ ہے کیا پوری بصیرت ہے کیا وہ نماز پڑھیں گے جو اللہ کے پیغمبر نے پڑھی یہ وہ نماز پڑھیں گے جو باپ دادا پڑھتے ہیں کیا آپ کے ذہن میں کیا آپ کے دماغ میں دین کسی کے باپ دادے کا نہیں دین محمد رسول اللہ تو کیا سوچ کر جا رہے ہو حج کرنے جا رہے ہو کیا سوچ کر وہ حج کا طریقہ سیکھ چکے ہو جس طریقے سے اللہ کے پیغمبر نے کیا یا باپ دادا کی تعلیمات تو کافی نہیں قابل قبول نہیں اللہ کی حجت باپ دادے پر پوری نہیں ہوتی اللہ کی حجت اپنے انبیاء پر پوری ہوتی ہر قوم میں نبی بھیجا گیا اور وہ نبی اللہ کی حجت ہے کوئی برادری حجت نہیں کوئی قوم حجت نہیں کسی کا باپ دادا حجت نہیں ورنہ میرے دوستو دنیا میں اربوں کھربوں باپ دادا کس کی چلاؤ گے پھر کروڑ ہاں برادری ہیں کس کی چلاؤ گے اختلاف تو قائم رہے گا اس اختلاف کا خاتمہ ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی کی مت چلاؤ صرف ایک شخصیت کی چلاؤ اور وہ محمد الرسود اللہ صلی وسلم یہ محبر ہے عمل کا ہمیں بتا دیا گیا یہ سب کے لیے پیغام ہے نبی اسلام کے دور میں بعض صحابہ نے پوچھا آپ نے خبر دے دی کہ اللہ نے آپ کی نیکی قبول کر لی ہمیں کون خبر دے گا تو ہمیں دو قواعد کے ذریعے خبر دے دی گئی کہ قبول عمل کے دو قاعدے ہیں انہیں اپناؤ پوری بصیرت کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کوئی تعصب نہ ہو پورے یقین اور پوری بصیرت کے ساتھ یہ دو قاعدے ایک اخلاص کی حفاظت دوسرا امام الانبیاء کی اطاعت بس ان دو چیزوں پر جو نیکی قائم ہوگی اللہ پاک اس کو قبول کر لے گا دوسری ایک بات اس واقعے سے یہ حاصل ہو رہی ہے کہ ہارثہ جنگ بدر میں شہید ہوا ہم بے دریغ لوگوں کو شہید بنا دیتے فلاں شہید فلاں شہید فلاں شہید یہ جائز نہیں امام بخاری نے باب قائم کیا باب ان لا مت کہا جائے کہ فلاں شخص شہید شہید کون اور کون نہیں ہے یہ خبر اللہ تعالیٰ دے گا یہ خبر اللہ کی طرف سے نبی اسلام کی حدیث ہے ربقی بین نہ نہیں اللہ عالم بھی نیت بعض اوقات ایک شخص دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر گیا یہ اسلام کی صف ہے مجاہدین کی اور یہ کفار کی دونوں کے بیچ میں گرا پڑا ہے قتل ہو کر اس سے کیا اس کا کیا معنی معنی یہ کہ یہ شخص صفی اول کا مجاہد تھا نمبر ایک نمبر دو یہ بھاگا نہیں جم کے لڑتا رہا حتیٰ کہ وہیں شہید ہو کر گرا اگر بھاگتا تو کہیں اور جا کر گرتا وہیں گرا نیکی بہت بڑی عمل بہت بڑا ہے لیکن اللہ عالم نیت کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے وہ میدان مارکا میں کیوں آیا کیوں لڑا کیا اس کی سوچ ہے کیا اس کی نیت ہے ہو سکتا ہے وہ عام طور پہ اچھی نیت رکھتا ہو لیکن این شہادت کے وقت اس کی سوچ کیا تھی شیطان تو ساتھ لگا ہوا ہے وہ گرتے گرتے وار کر سکتے نیت کیا تھی وہ اللہ جانتے فلاں شہید اور قوم شہادت کے تمغے خوب تقسیم ہیں ایک دفعہ ہم تھر گئے وہاں کچھ ہندو قتل ہو گئے تھے تو ان کے نعرے دیوار پر لکھے ہوئے تھے فلاں رام لال شہید اور جناب فلاں اس کے ہندو کا نام اور ساتھ شہید ان یعنی شہادت کے تمغے بانٹے جا رہے ہیں یہاں کیا ہے میدان مارک صفی اول کا مجاہد جم کے لڑا وہیں شہید ہو کر گرا لیکن اس کو شہید نہ کہو اللہ عالم بنیت ہی اس کی نیت کیا تھی وہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ صرف اللہ جانتا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو دے گا جو دے گا جس سلوک کا مستحق ہے وہ فرمائے گا اگر واقعی اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اس کا سارا سلسلہ نبی اسلام کے طریقے کے مطابق تھا تو اللہ خوب راضی کا خوب دے گا شہید عند اللہ و خسال شہید انسان کے لیے اللہ کے ہاں چھ اعزاز چھ اعزاز پہلا یہ کہ اللہ رب العزت اسے اس کی شہادت کے پہلے لمحے معاف کر دے گا اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرا آسمانوں پر اس کی بخشش کا پہلے فیصلہ ہو چکا دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت اس کو قبر میں عذاب نہیں دے گا تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے گرتے گرتے جنت میں اس کا محل دکھا دے گا میرے بندے یہ تیرا محل ہے پھر ایک اعزاز یہ کہ قیامت کے دن اس کے سر پہ ایسا تاج ہوگا ایسا تاج کہ اس کا ایک ایک موتی پوری دنیا سے قیمتی ہو گئے ایک ایک موتی ایسا تاج ہو اللہ تعالیٰ بہتر حوریں اسے عطا فرمائے گا بہتر حوروں سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک اعزاز یہ شفا فی سبعین اقارب ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا ستر افراد کی تم سفارش کرو ہم قبول کر دیں تمہاری سفارش پر ستر افراد کو معاف کر دیں گے لیکن اس کا کیا کہیے اگر وہ ریاکار ہے جو ستر افراد کو بخشوانے کے اہل ہے جس کی سفارش سے ستر افراد بخشے جائیں وہ خود جہنم میں جا رہا ہے شہید ہونے کے باوجود قتل ہونے کے باوجود کیوں اخلاص نہیں تھا ریا کاری معاملہ سنت کے مطابق نہیں تھا لہذا ہر عمل میں ان دو بنیادوں کو خوب سوچی اور اس چھوٹے سے واقعے میں اس خاتون نے یہی پیغام ہم تک پہنچایا اور دیا کہ ایک انسان کتنی بڑی نیکی کر لے لیکن قبول اللہ نے کرنی ہے اس کی قبولیت کا فیصلہ اللہ پاک فرمائے گا اللہ رب العزت قواعد ہمیں دے چکا ہے ان قواعد پر ہر عمل کو پرکھو اور پرکھ کر ادا کرو کہ یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں اور یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہے یا نہیں تب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا تو یہ چھوٹا سا واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق اور دروس جو چند باتیں اپنے ناقص علم کی روشنی میں آپ کے سامنے عرض کی دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل انجام دینے کی توفیق اور اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو اپنے حبیب کی سنت کے مطابق بنا دے اور اللہ رب العزت ہمارے ہر عمل کو اخلاص کی بنیاد پر قائم فرما دے جب تک یہ زندگی باقی ہے اخلاص اور سنت کی اتباع کے ساتھ گزرے اور جب خاتمے کا وقت آ جائے موت کا وقت آ جائے تو دل میں ایمان ہو اللہ کی محبت ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کا پیار ہو اخلاص ہو اور سنت کا سنت کی محبت ہو اور سنت سے پیار ہو ان تمام بنیادوں کے ساتھ آخری وقت آ جائے تو پھر یہ بڑا ہی ایک آئیڈیل جو ہے وہ وقت ہوگا اور بڑا قابل قبول ہوگا اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث بھی ہے ان نمل اعمال بالخواتین انسان کی زندگی کے سارے اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر اگر خاتمے کے وقت یہ ساری چیزیں موجود ہیں کل میں شہادت ہے پورے علم کے ساتھ اور پوری معرفت کے ساتھ پوری تصدیق کے ساتھ ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے یقیناً عند اللہ پگیرائی ہوگی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من کانا آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنت مگر پڑھنا کافی نہیں ایک اور حدیث ہے مسلم کی ماتبہ وہ یا علم انہو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جس شخص کی موت اس طرح ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو خالی پڑھنا کافی نہیں دس ہزار بار پڑھ لو اگر علم صحیح نہیں یہ کلمہ قابل قبول نہیں لیکن ایک بار پڑھ دو صحیح علم کے ساتھ صحیح معرفت کے ساتھ کہ یہ لا الہ کیا ہے علم اللہ کیا ہے اس کا علم ہو ادراک ہو تو اس کا فائدہ ہوگا لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں ہر معبود کی نفی کوئی نہیں سب کا انکار کرنا پڑے گا علم اللہ کا معنی ایک ہی سچا معبود ہے اور وہ اللہ رب العزت یہ ادراک ہو اس معنی کا علم ہو اور پوری طرح اس کی تصدیق کرے یہ شخص ایک بار اقرار کر لے ایک بار اشد اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا قبول فرما لے گا اور آپ دس لاکھ بار پڑھ لیں لیکن معنی کا ادراک نہیں اس میں جو عقیدہ ہے منہج ہے پیغام ہے اس کا علم نہیں تو اللہ کی بندوں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں پھر ہماری مثال اس طوطے کی ہوگی جو چوری چوری کرتے چوری اس کے سامنے پڑی ہے اسے معلوم نہیں بس چوری کا لفظ جانتا ہے چوری کا معنی نہیں جانتا ہم لا الہ الا اللہ اس طوطے کی طرح جانتے ہیں لیکن معنی کیا ہے پیغام کیا ہے منج کیا ہے اس پورے کلمے میں کیا دین ہے کیا سوچ ہمیں پیش کی گئی اس کا علم تو بھائی فائدہ کیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی گواہی ہے کائنات کی سب سے بڑی گواہی اس کو آدم کہا کیا ارشد کائنات کی سب سے بڑی گواہی ہے جو جنت اور جہنم کا فارغ ہے اگر یہ گواہی ہوگی تو جنت ملے گی نہیں ہوگی جہنم ملے گی اتنی عظیم گواہی ہم کو اس کا علم ہی نہ ہو اس کا ادراک ہی نہ ہو بھائی ایسے دین کا فائدہ تو ادراک کی طرف آؤ اس شعور کی طرف آؤ اور جو حقائق دینی ان کو اپنانے کی طرف آؤ اور قبور اعمال کی جو بنیادی شرطیں ہیں ان کو سمجھو ان کا فہم حاصل کرو تاکہ یہ عمل عند اللہ قابل قبول ہو جائے اللہ پاک توفیق عطا فرماتے اقول قولی هذا واستغفر الله لي اللہ علی دعوانا ان الحمد للہ